الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وسلام علیہ سیدمرسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ جس جس نے مکمل جواب دینے کی سعادت حاصل کی اس کو مبارک ہو کہ جس نے وعلیکم السلام کہا دس میں کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا بیس میں کیا اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو تیس میں کیا حاصل ہوئی پیارے پیارے مدن منو یاد رکھیے کہ جو چیز سیکھی جاتی ہے ہر کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھے ہمیشہ یاد رہے یاد کیسے رکھا جائے یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ یاد تو رکھنے کا ذہن ہوتا ہے لیکن وہ یاد رہ نہیں پاتی ہے اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ عمل نہیں ہوتا جی ہاں جو کسی بات کو سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ چیز اسے یاد رہتی ہے جیسا کہ آپ ماشاء اللہ المدینہ میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مدنی منع قرآن پاک کو مستقل پڑھتے رہتے ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ مدرسے میں آئے قاری صاحب کو جو سنانا ہے تب تو سنانا ہے لیکن جب چھٹی ہو کر گھر چلے گئے یا جی، ہفتے میں ایک دن جو آپ کی چھٹی ہوتی ہے یا کبھی کوئی ایسی عام تعطیل ہوئی اور اس کے دن چھٹی ہو گئی یا اگر کہیں رشتے داروں کے جا رہے ہیں تو مطلب اس میں کمزوری محسوس ہوتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس معاملے میں ہمارے مدنی منع بعض اوقات سستی کر جاتے ہیں اور پھر یہ سستی جب عادت بن جاتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ قرآن پاک ان سے بھلا دیا جاتا ہے تو استقامت کی کرامت سے بڑھ کر ہے یعنی جو چیز مستقل کی جائے نا جو چیز مستقل کی جائے تو یاد رکھیے کہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کسی نل سے پانی ٹپکتا ہے اب پانی ویسے ٹپکنا نہیں چاہیے اگر آپ کے مدرسے میں بھی آپ نے ایسا نل بند نہیں کرتے کہ ٹپکنا بند ہو جائے تو یہ درست نہیں ہے جہاں بھی ہو چاہے گھر ہو چاہے مدرسہ ہو چاہے مسجد ہو اور مدرسہ اور گھر مدرسہ اور مسجد ان دونوں میں جو پانی ہوتا ہے نا یہ یاد رکھیے یہ وقف کا پانی کہلاتا ہے یعنی چونکہ یہ چندے سے چلتا ہے لہذا یہاں پر تو گھر سے بھی زیادہ احتیاط ہوگی کیونکہ گھر کا جو پانی ہے وہ ظاہر آپ کے والد صاحب ہیں آپ کے بھائی جان ہیں آپ کے دی کے جو سرپرست ہیں وہ کماتے اور ان کی کمائی کا پیسہ جو ہے وہ اس پانی میں لگتا ہے اس پانی کا خرچہ اس سے ہوتا ہے لیکن جو مدرسہ ہے جو مسجد ہے اس کے پانی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو اگر آپ ابھی وقفے کے دوران یہ دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کے مدرسے میں کہیں پانی کا کوئی نل ٹپک رہا ہے تو آپ نے اولن تو کوشش یہ کرنی ہے کہ نل جو ہے وہ اس طرح سے بند کرنا ہے کہ اس کا ٹپکنا بند ہو جائے اور پھر بھی نہیں ٹپکتا تو فوراً کاری صاحب کو توجہ دلائیں کہ قاری صاحب یہ نل جو ٹپک رہا ہے کیوں کہ یہ پانی جو ٹپک رہا ہے نا یہ ٹپکنا دراصل یہ اسراف یعنی فضول خرچی کہلاتی ہے اور فضول خرچی پتہ ہے فضول خرچی یہ برکت کو اٹھا دیتی ہے جی ہاں اور آج ہمارے معاشرے میں جو عموماً رونا رویا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں برکت نہیں ہمارا برکت نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ یہ فضول خرچی بھی ہے کیونکہ بعض اوقات کئی معاملات اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ بھی مسئلہ یہ بھی مسئلہ یہ بھی مسئلہ ہے لیکن ان تمام مسئلوں کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے اور اس وجہ کو اگر ختم کیا جائے تو بعض اوقات وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو بہرحال آپ اولن تو یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے یہاں جو پانی ٹپک رہا ہے یہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پیارے پیارے اور پیارے پیارے مدنی منوں استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نل سے پانی ٹپکتا ہے نا جس فرش پر وہ گرتا ہے تو اب اگر پورا نل کھولتے ہیں تو اس فرش پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ پورا نل تھوڑی دیر کھلا پھر بند ہو جاتا ہے لیکن آپ غور کیجئے گا کہ وہ پانی جو ایک کترا کر کے جو ٹپکتا ہے نا وہ ٹپکتے ٹپکتے ٹپکتے آپ کے اس فرش میں اس نے سوراخ کر دیا ہے جی ہاں یہ وہی پتھر ہے یا آپ کے سر میں اگر کوئی مارے تو آپ کا سر پھوٹ جائے لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس فرش پر ایک ایک قطرے کے ٹپکنے سے اس مضبوط پتھر میں بھی درار پڑ گئی سوراخ ہو گیا یہاں تک کہ اس میں دڑا سا پڑ جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو قطرہ ہے نا یہ مستقل ٹپکتا ہے ٹپ ٹپ ٹپ کر کے مستقل ٹپکتا ہے تو ہمیں مطلب کوئی کام جو کرنا ہے وہ مستقل مزاجی سے کرنا ہے مستقل مزاجی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ اللہ مجھے نیکیوں پر استقامت عطا فرما مجھے تلاوت قرآن پر استقامت عطا فرما تو جو چیز مستقل مزاجی سے کی جائے گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا جیسا کہ دوران تعلیم اب قرآن تعلیم آپ کے سونے کا ٹائم مخصوص ہو پڑھنے کا ٹائم مخصوص ہو تلاوت کا ٹائم مخصوص ہو سبق یاد کرنے کا ٹائم مخصوص ہو منزل کی دورائی کا ٹائم مخصوص ہو تو یہ اوقات جو طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا ٹائم ٹیبل بنایا کریں صرف ٹائم ٹیبل یہ اسکولوں کے لیے یا مدرسوں کے لیے نہیں ہوتا یہ آپ کے گھر میں بھی ہونا چاہیے آپ کو کتنے بجے سونا ہے کتنے بجے کھانا ہے کتنے بجے سبق پڑھنا ہے ان تمام معاملات پر آپ اگر پابندی کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو اس کی بہت زیادہ برکتیں ملیں گی اور یہی آج کا ہمارا ابتدا کا نظری پھول ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ضرور اس پر عمل کریں گے اور وہ نصیب اگر ہمیں بھی اس کی اطلاعات پہنچایا کرے کہ بھائی ہم نے اس اس طرح سے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہمیں اس اس طرح سے فائدے ہوئے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ یہ پنجاب کے کسی شہر میں سفر پر گیا تھا اب آپ کو پتا ہے کہ جب مدنی قافلے سفر کرتے ہیں تو وہ نکی کی دعوت بھی دیتے ہیں تو لوگوں سے بھی انفرادی کوشش کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ایک کسان سے ملاقات ہوئی اور اس کسان سے جب ملاقات ہوئی تو کسان نے بتایا کہ وہ حافظ قرآن ہے اور روزانہ کھیتی باڑی کرتے کرتے وہ روزانہ دس پارے پڑتا ہے اب بات بتائیں کہ سارا دن جس کو نعمت ملی اس نے قرآن حفظ کر لیا اللہ کی نعمت ملی تو اس نعمت کا شکرانہ یہ کہ وہ مستقل اس کی تلاوت کر رہا ہے اب مستقل جب تلاوت ہو رہی ہے تو روزانہ کے دس پارے جو پڑھ سکتا ہے تو آپ میں سے بھی کئی ایسے ہیں اگر غور کرے نا کہ آپ تو اپنے ابو ابو جان کے ساتھ چلے آپ موٹر سائیکل پر آ جاتے ہیں گاڑی میں آ جاتے ہیں یا آپ کو کوئی گاڑی لینے آتی ہے آپ ایک دن کوشش کریں چلے ایک دن کوشش کر کے آپ پھر چاہیں تو ہمیں جواب بھجوائیں کہ جناب ہم میں نے کوشش کی تو میں نے اپنے گھر سے لے کر مدرسے آتے آتے تک میں نے یاسین شریف کی تلاوت کر لی سبحان اللہ یاسین شریف کا ثواب پتا ہے نا آپ کو کتنا ثواب ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے دس قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے کتنا زبردست ثواب ہے تو اب مطلب جو اس طرح کوشش کرے یا آپ ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے آپ چیک کریں ہو سکتا ہے کہ آپ مدرسے سے جب گھر جائیں تو گھر جاتے جاتے آپ اگر اپنا سر جھکا کر تلاوت کرنے میں مصروف ہو جائیں تو یہ جناب گھر پہنچتے پہنچتے آپ کا ایک پورا پارا ہو سکتا ہے اب دیکھیں تو صحیح چیک تو کریں کہ آپ کے پاس روز کا کتنا وقت ملتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے یہ دیکھ رہے وہ دیکھ رہے یہ سن رہے وہ سن رہے تو جو کام مستقل مزاجی سے کیا جائے گا آپ دیکھیں اس کی برکتیں ملیں گی پھر پھر کوئی آپ کو ایسا نہیں کہے گا کہ جناب یہ سند کے حافظ ہیں نہیں نہیں نہیں یہ پکے حافظ ہیں ان کو قرآن یاد ہے بلکہ مفتی فاروق علیہ رحما کا کاش صدقہ نصیب ہو جائے کہ مفتی فاروق علیہ رحمان سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ مفتی صاحب فلاں آیت جو ہے وہ کون سے پارے میں تو عموماً حافظ صاحب کو اگر کہا جائے نا کہ حافظ صاحب فلانی آیت کون سے پارے میں تو حافظ صاحب کہیں گے یہ پارا ہوگا بارہواں صاحب کہاں پر ہیں یہ آپ آدھے آدھا جب ہوتا ہے نا اس سے پہلے پہلے آپ دیکھ لیں اس سے پہلے پہلے ہوگا یا وہ آخری صفحے سے تھوڑا سا پہلے ہے مفتی فاروق علیہ رحمٰ کو جب کوئی پوچھتا کہ مفتی صاحب یہ آیت کہاں پر ہے تو مفتی صاحب پارا رکو اور ستر تک بیان کر دیتے تھے اتنا حافظہ مضبوط تھا اور کسی نے بتایا کہ مفتی فاروق علیہ رحمان روزانہ کی ایک منزل تلاوت کیا کرتے تھے ایک منزل سات پارے ہوتے ہیں اس میں تو اب دیکھیں گے اس میں جب تک یہ ذہن نہیں بنے گا مستقل مزاجی کا ذہن نہیں بنے گا کہ جب موڈ ہوا پڑھ لیا جب موڈ ہوا نہیں پڑھا یہ نہیں ایک ہدف ہو ایک ٹارگٹ ہو تو انشاءاللہ جب یہ ہدف ہوگا یہ ہدف الحمدللہ ہمارے مدرسے میں قاری صاحبان آپ کو دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ روزانہ سولہ لائن سنا رہے ہیں اب آپ ادب لیں کہ کاری صاحب انشاءاللہ آئندہ سے میں آپ کو اٹھارہ لائن سناؤں گا آئندہ سے میں آپ کو انشاءاللہ شاء بیس لائن سناؤں گا آئندہ سے انشاءاللہ سرکار اعلی حضرت کی نسبت سے میں پچیس لائنیں سناؤں گا اور اب کی بار سے انشاءاللہ میں آپ کو میٹھے مرشد کی برکت سے چھبیس لائنیں سنایا کروں تو آپ اسے اہداف لیں ایسے آداف لے کر جب اس انداز سے آپ کوشش کرنا شروع کریں گے تو یاد رکھیے کوشش کرنے والا یہ کبھی بھی محروم نہیں کیا جاتا اس کی کوشش پار لگ جاتی ہے تو آپ ہمت کریں ہمت اور حوصلے کے ساتھ جب آپ یہ سارے کام کریں گے انشاءاللہ شاء آپ کو برکتیں ملیں گی اب دیکھیں اس کوشش اور اس حوصلے نے ان ان باتوں باتوں سے نے آپ کا حوصلہ کتنا بلند کیا اور اب آپ آگے کا کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ ضرور ہمیں اطلاع کریں بعض اوقات آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ہمیں سوالات بھی سناتے ہیں ہم جوابات بھی بولتے ہیں ریکارڈ بھی کراتے ہیں بعض اوقات فون اٹینڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ واقعی ہماری کچھ کمزوری ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں بہت جلد آپ کو بلکہ اب کچھ سوالات کے جوابات ریکارڈ بھی ہوئے تو ہم چاہ رہے تھے کہ جو سوال کے جواب ریکارڈ کرے تو اس کو انعام کیا ملنا چاہیے آپ کہیں گے جناب ہم تو مدنی منع ہمیں تو چاکلیٹ کھلا دیں ہمیں تو بسکٹ کھلا دیں ہمیں تو چپس کھلا دیں کوئی چیز کھانے پینے کی دے دیں مدنی چینل نے بھی آپ کے لیے انعام رکھا ہے لیکن یہ انعام آپ کو آج نہیں ملے گا جی ہاں جس جن مدنی منوں نے جو سوالات کے جوابات ہمیں دیے ہیں ریکارڈ کرا کر ان میں سے مخصوص مدنی منوں کے نام اور ان کا انعام یہ انشاءاللہ شاء آپ کو ہم کل پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور کل سے ہمارا یہ سلسلہ مستقل ہوگا آپ کو سوالات دیے جائیں گے آپ ریکارڈ جواب دے کریں آپ کو ہاتھوں ہاتھ ہماری مجلس جو ہے وہ انعام دے دے گی اب دیکھیں آپ کو انعام پسند آتا ہے نہیں تو خیر بات چلی تھی چاکلیٹ کی بات چلی چپس کی بات چلی چیزیں کھانے کی تو آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں چلے سبحان اللہ مرشد کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا تو امیر سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت اس سلسلے میں ہماری کیا تربیت کر رہے ہیں تیار ہو جائیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں کیا جواب دیتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی منہ کو ایسی چیزوں سے بچایا جائے تلی ہوئی چیزیں اب بچانا تو ممکن ہے کھٹی میٹھی گولیاں بھی تو کھاتے ہی مدنی منہ چاکلیٹ تو مدنی منوں کا اور مدنی منوں کا وہ سب سے پسندیدہ میرا خیال ہے خوراک ہے کھانا نہیں کھاتے چاکلیٹ کھاتے ہیں ٹافیاں پاپڑ کھاتے ہیں ہاں چپس چپس بھی کھاتے ہیں یہ سارے کے سارے جو جو چیزیں نا یہ سب کے سب صحت کے لیے تباہ کن ہے گلا جلے کا ستیہ نہ سا بچوں کا آئے دن بخار کیوں آتا ہے بچوں کو جب دیکھو ناک بہ رہی ہے کیوں جب دیکھو ٹھاؤں ٹھاؤں ٹھاؤں لگا رہتا ہے ان کا وائی چاکلیٹ بول رہا ہے کبھی کھٹی مٹی گولی بول رہی ہے تو کبھی وہ پاپڑ جسے کہہ رہے ہیں وہ چپس وہ بول رہا ہے کنگم بول رہا ہے تو یہ الگ الگ بولی بولتا ہے کبھی تاؤں کبھی تھا تو اس طرح وہ آپ ان چیزوں سے اگر روک جائیں تو ٹھیک ہے ان کے دانت بالکل سڑ جاتے ہیں ادھورے رہ جاتے ہیں کالے پڑ جاتے ہیں منہ صاف کر نہیں کر پاتے بچے بےچاروں کو نہیں آتا کرنا آپ بھی کوشش کم کرتے ہوں تو کھاتے بھی ہیں چکنے چکنے ہاتھ سے وہ میل کچیل چوسنا چاٹنا سب چلتا رہتا یہاں تک کہ وہ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کھاتے کم ہیں اڑاتے زیادہ ہیں کھیلتے ہیں وہ میلے میلے ہاتھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں آپ زیادہ آپ یہی بولتے ہیں ہاتھ دھو لے اس کو کیا ہاتھ دھونے کیا آئے گا اس کو یہ ہاتھ پانی میں ڈالے گا اتنا بڑا نل کھول کے ہاتھ ڈالے گا اور مزید میل کو بالکل ان لوز کر کے لے آئے گا تو چاول کے ساتھ جلدی جلدی پیٹ میں چلا جائے ورنہ شاید دیر بھی جاتا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے مدنی منی اور منی کا پہلے اپنے ہاتھ میں صابن ملے اچھی طرح پھر مدنی منی اور مدنی منی جو بھی ہاتھ میں آئے نا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے پنجے دونوں جو ہے نا اس کو آپ جس طرح کپڑا دھوتے نا آپ تھوڑا یوں مسلے تو یوں مسلیں گے نا تو ان کی ہتھیلیوں کا پشتے ہتھیلی ان سب کا میل اترے گا پھر آپ اپنے دستے مبارک سے تھوڑی زحمت کر کے ان کے دونوں ننے ننے ہاتھ آپ دھلائیں تو یہ ہاتھ دھونا سمجھ میں آتا ہے بھاگ کی تو یہ بےچارے گیلے کر کے میل کے ریگاڑے اتر رہے ہیں اور کے بیٹھ جائیں گے کھانے پہ ہر چیز پہ ہاتھ ڈالیں گے سب کو جراثیم تقسیم کریں گے صفائی ضروری ہے اور صفائی سنت بھی ہے یہ مدنی منڈوں اور منڈیوں کا ہاتھ دھلانے کا طریقہ سمجھ گئے نا اسی طرح کھانے کے بعد بھی یہ خالی گیلے کر کے ورنہ آ جائیں گے تو پانی بے تحشب آئیں گے تو ولے گا کچھ بھی نہیں آپ خود کھانے کے بعد بھی زحمت فرمائیں ان کی امی زحمت فرمائیں کہ ان کو اپنے ہاتھ سے ہاتھ دھلائیں تو اس طرح ملنا مسلنا آپ ان کو سکھائیں گے نا تو پھر تھوڑے سے سمجھدار ہوں گے تو پھر وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے تو خود میں ہم دھوئیں گے پھر آپ ان کو چیک کریں ان کو بتائیں گے یوں ملو یوں مسلو اپنے ہاتھ کو صابن اتنا لگاؤ پھر پانی میں صابن ڈال دیں گے تو آپ اس کو سمجھاؤ کہ یہ پانی میں نہیں ڈالا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے پانی میں پگھل جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے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 جی مدنی منو کیا کرنا ہے آپ کا چاکلیٹ اب آپ نے باپا باپا سے سنا چاکلیٹ بول بول رہا ہے تو چنگم بھی کبھی بولتا ہے آپ کہیں گے چنگم تو کبھی نہیں بولتا ہاں چنگم بولتا ہے وہ غبارہ جو پھلاتے ہیں اور پھٹ کر کے جو اس کی آواز آتی ہے یہ یہ بولنا اس کو تھوڑی کہتے ہیں بولنے سے مراد یہ تھا کہ جو آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں سارے یہ غیر معیاری ہوتے ہیں غیر معیاری چاکلیٹ گلے کو خراب کرتے ہیں اب ایک جو حافظ قرآن ہے جو حافظ قرآن ہے یہ حافظ قرآن کے پاس کیا ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت سے قرآن سنائے گا آواز جی ہاں، اس کی آواز ہی ہے جس کے ذریعے وہ قرآن سنا سکے گا اب آپ بتائیں کہ اگر یہ آواز ہی خراب ہو گئی آپ کا گلا ہی خراب ہو گیا اور ایسا ہوتا ہے کہ جو چنگم چھالیا خوشبو والی سپاریاں اور یہ سب کھاتے تو یہ زیادہ پڑھ نہیں پاتے تو آپ دیکھیں کہ امیر علیہ سنت ہمارے کتنے زبردست خیر خواہ ہیں اور کس طرح سے آپ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمارے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کھانا اس طرح ہے پینا اس طرح ہے اور اس طرح سے اپنی زندگی گزارنا ہے تو جبھی تو ہم جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں نا کہ نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری اتاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہو تاری تیرا کرم ہے ذات باری تاری ہو اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری میں ازیائی میں ہوں رضوی میں یوزی میں ہوں رضوی سگو سے پاک کا پادری میں پادری بولو پادری میں پادری اتاری ہو اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری میں بھی دیکھو مدینہ میں بھی دیکھو مدینہ میں بھی دیکھو مدینہ میں بھی دیکھو مدینہ میں بھی دیکھو مدینہ مرشد تیرے کا مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب قسمت پیار پیاری پیاری اتاری ہو اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری سول الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مرشد کی باتیں اچھی لگتی ہیں مرشد ہمیں اچھے لگتے ہیں مرشد کا چہرہ میں اچھا لگتا ہے مرشد کا پانی پینا اچھا لگتا ہے جی ہاں کیسا میٹھا میٹھا انداز تھا اب دیکھیں یہ مرشد کا انداز تو ہے کہ مرشد مٹی کے پیالے میں پی رہے ہیں مرشد سفید چادر بھی اوڑھتے ہیں مرشد براؤن کتھے چادر بھی اوڑھتے ہیں تو اب یہ تو اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں آپ کے پاس ہے سفید چادر کتھے چادر پردے میں پردہ دیکھ لیں مرشد سے محبت ہے مرشد کے انداز اپنا ہے کہ مرشد سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں اب جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں جو بزرگان دین راہیما اللہ المبین ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کا بچپن کیسا ہوتا تھا الحمد ہماری پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مدرسۃ المدینہ تو پوری دنیا کے جو مدرسۃ المدینہ ہے شورا کی طرف سے ہمارے جو ذمہ جو نگران ہیں اس مجلس کے وہ ہیں حاجی شاہد اتاری صلیمہ باری انہوں نے چونکہ یہ مدنی چینل پر سلسلے ریکارڈ کراتے ہیں تو اب ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں سے ان کو کتنا پیار ہے کیا کیونکہ یہ ہمارے جو مبلغ ہیں انہوں نے ایک سلسلہ پورا آپ کے نام ریکارڈ کرانا شروع کرا دیا ہے سبحان اللہ ارے نعرے لگا رہے ہیں سبحان اللہ نگران کی آمد مرحبا نگران کی آمد مرحبا تو انہوں نے جو سلسلہ ریکارڈ کرایا نا اس کا نام کیا رکھا ہے پتا اللہ والوں کا بچپن سبحان اللہ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 رضا جاری رہے گا فیض رضا میٹھے مٹھے مدنی منو مدنی چینل کے ناظرین کاری صاحبان ناظمین اور مدنی منوں کے سر پر صاحبان تو جو فرمائیں اور یاد رکھیے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جب کوئی سلام کرے تو سلام کے جواب میں جیتے رہو کیا حال ہے ٹھیک ہیں اور کیسی گزر رہی ہے نہیں بلکہ جواب میں وعلیکم السلام کہنا چاہیے اگر کوئی کہے السلام علیکم تو یہ کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں اور اگر کوئی کہے السلام علیکم و اللہ تو بیس نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تیس نیکیاں ملتی ہیں تو جب بھی سلام کریں گے کیا کہیں گے کتنی نیکیاں حاصل ہوں گی تیس نیکیاں حاصل ہوں گی تو انشاءاللہ ہم دس بیس نہیں انشاءاللہ شاء تیس نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یہ بھی یاد رکھیے کہ سلام میں پہل کرنا سنت ہے اور سلام میں پہل کرنے والا اللہ جل کا مقرب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے تکبر سے بری ہو جاتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے اس سے نوے رحمتیں حاصل ہوتی ہیں اور جو جواب دیتا ہے اس سے دس رحمتیں حاصل ہوتی ہیں سلام کا جواب فوراً دینا چاہیے اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے سلام کے درست تلفظ بھی آئیے ہم یاد کر لیتے ہیں السلام علیکم آپ دہرائیے السلام علیکم السلام علیکم اسی طرح جواب کے الفاظ بھی دوہرا لیجئے میرے مدنی منع بھی دوہرائیں اور سرپرست صاحبان بھی دوہرائیں مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرائیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ان شاء اللہ مدنی منوں کے لیے جو خصوصی سلسلہ شروع ہوا ہے مدنی منوں کے مدنی پھول یہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ خوب خوب مدنی پھول حاصل ہوتے رہیں گے فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا فیض صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی علی علی محمد صلو الحبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تو پیارے پیارے مدنی منو یہ سلام کی سنت اور آداب یہ آپ کو سکھائی گئی اور یہ ہمارے مدرسے کے مدنی منع بھی نگران کابینہ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور اس طرح سے وہ تربیت حاصل کر رہے تھے جس کو ہماری مجلس مدنی چینل نے اس کو نشر کیا ہے اور اس کے متعلق آپ کو مدنی پھول بھی اس سے پہلے بھی بیان ہوئے تھے اور آج مزید اس کی دوائی ہو گئی کہ ہمیں جب بھی سلام کرنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے تاکہ تیس نے کیا ملے اور جب بھی جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ نیکیاں حاصل ہوں گی ہمارے سلسلے کا ایک ایک اور انوکھا انداز یہ بھی جب آپ کو پیش کرتے ہیں کہ بعض اوقات مدنی منہ اپنے جب مدنی انداز میں کچھ چیز سمجھاتے ہیں نا تو پتا چلتا ہے کہ وہ چیز جو ہے نا وہ زیادہ اٹریکٹ ہو جاتی ہے تو ہماری مجلس نے اس سلسلے میں ہمارے بعض مدنی منوں کے مدنی انداز یہ ریکارڈ کیے ہیں اور وہ دیکھیں آپ کو آج کس انداز سے نیکی کی دعوت پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں کون سا کام کیسے کرنا چاہیے تو آئیے ہم اپنے مدنی منوں کے مختلف مدنی انداز دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو چپ رہا اس نے نجات پائی پیارے منو کھیکا لگانا سنت نہیں ہے پیارے منو چلا چلا کے بات کرنا سنت نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے اس شخص پر جنت حرام ہے جو بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے کفل مدینہ لگا رہی ہے ان شاء اللہ افضل سر پہ عوام سجا رہی ہے ان شاء اللہ افضل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو یہ تو مزہ نہیں آیا ہوگا نا نعرہ لگانے میں ہمارا نعرہ تو مضبوط انداز سے لگتا ہے چلے ابھی آپ تیار ہو جائیں انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں ہم اپنے عزم کا بھی اظہار کریں گے اپنی جنگ کا بھی اعلان کریں گے تو خیر بات دراصل یہی ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی چلا چلا کر بات کرنا یہ بھی درست نہیں انشاءاللہ شاء اللہ وقتاً فوقتاً اس میں ہم آپ کو اس کے بھی مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ چیز سمجھنے کو ملتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات بتائی جائے نا تو ایسا نہیں ہے کہ عمل نہیں ہوتا بلکہ بعض ہمارے مدنی منع ماشاء اللہ ایسے مطلب ان کا مدنی ذہن ہوتا ہے کہ جیسے آج انہوں نے کچھ سیکھا قاری صاحب نے اگر کوئی بات سکھائی مدرسے میں کوئی بات سیکھی تو جانے کے بعد اپنی امی جان کو اپنی باجی کو اپنے بھائیوں کو بٹھا کر سمجھاتے ہیں اور وہ اپنے گھر میں بھی مدنی ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بھی مدنی منع اچھے مدنی منع بنے پیارے مدنی منع بنیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کے ذریعے بھی آپ کے گھر میں خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی ہم نے دو مدنی نام اب تک بیان کیے ہیں ہمارا جو مدنی نام ہے جیسا کہ مدنی منوں کے لیے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے چالیس مدنی نام عطا فرمائے تو امتحان لے لیں چلے جی آج نہیں لیتے کبھی بھی لے سکتے کبھی بھی لے سکتے ہیں کہ پہلا مدن انعام کون سا ہے دوسرا مدن کون سا ہے جی ہاں اب چالیس آپ کہیں گے کیسے یاد ہوں گے بات وہ یہ جو شروع میں عرض کی تھی کہ جو روزانہ فکر مدینہ کرتا رہے گا روزانہ سوال دہراتا رہے گا دہراتا رہے گا وہ بات سے یاد ہو جاتی ہے نام نمبر تین کیا ہے روزانہ کم از کم تین سو تیرہ بار درود شریف پڑھتے ہیں یا نہیں آپ کے لیے میں تو بہت پڑھتا ہوں تو بہت کتنے کبھی گنے گنے چلے اب سے شروع کر دیں کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ یہ تو پڑھنے ہی پڑھنے جو گن کر پڑھیں بعد میں بنے جتنے چاہیں آپ زیادہ کر لیں تاکہ تین سو تیرہ سے کم کا عدد نہیں ہونا چاہیے اور علماء فرماتے ہیں کہ جو دن بھر میں تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑے گا وہ کثرت سے یعنی زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہوگا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑا ہوگا اب قیامت کا میدان ہوگا وہ خوش نصیب کے جنہوں نے دنیا میں درود پاک کی کثرت کی ہوگی میٹھے میٹھے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب قریب ہوں گے آپ بھی ہمت کیجئے کوشش کیجئے درود پاک کا ورد کیجئے اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے عبادت کا ذوق بڑھتا ہے ایمان کی سلامتی کا بھی ذریعہ ہے درود پاک پڑھنے والے کی موت اچھی ہوتی ہے درود پاک پڑھنے والے کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی قبر میں راحت ہوتی ہے میدان محشر میں راحت نصیب ہوگی اور بالآخر جنت میں اسے آقا کا پڑوس نصیب ہوگا تو اسی بات پر ہم اپنے سلسلے کا چونکہ وقت بھی مکمل ہو چکا اب ساؤن کرتے ہیں اور اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی غیبت کریں گے غیبت سنیں گے انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے غیبت سنیں گے انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے غیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور چگل خور خور محبتوں کے چور چگل خور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا عز و جل سر پر امامہ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 اللہ مجھے ہاں